السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات یہ Islamic dash corner dot com کی پیشکش ہے شیخ حسد اللہ مدنی شیخ میرائی ربانی جیسے علماء اکرام کے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں W W W dot Islamic dash corner dot com برادران اسلام معزز ساتھیوں نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج اللہ کی توفیق سے میں ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں اللہ وحدہ الع کی مدد سے اور اس کی توفیق سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس موضوع کا حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنا سنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آپ سوچتے ہوں گے کہ آج کا کون سا موضوع ہے برادرم احسن مستقیم نے بھی آپ کو مخمسے میں ڈال دیا شبہ میں ڈال دیا کہ آج ایک سماج اور سوسائٹی کا سلگتا ہوا موضوع ہے اور حقیقت بھی یہی ہے میں سوچ یہ رہا تھا کہ کچھ دن سے صوفیہ کے تعلق سے جو گفتگو ہو رہی تھی جب وہ ختم ہو گئی تو میں نے سوچا کہ کون سا ٹاپک لیں لیکن ایک تو بہت سارے لوگوں کے اپنی فرمائشیں کہ جناب یہ موضوع مناسب رہے گا اور کچھ احباب بدریے خطوط بدریے کیسٹس بھی اس کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز سماج اور سوسائٹی میں بالکل کینسر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی طرف اس چیز سے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کی جائے اور لوگوں کے سامنے وہ چیز رکھی جائے چنانچہ آپ حضرات بھی اس حقیقت سے واقف ہوں گے اور وہ چیز ہے دعا تعویز گنڈے پلیتے اور یہ تمام سب چیزیں اور پھر آدمی جب اس دلدل میں پھنستا ہے تو پھر اللہ کی قسم پھنستا ہی چلا جاتا ہے اس آدمی کے گھر میں اگر ایک جنات ہوتے ہیں تو پیروں فقیروں سجادہ نشینوں قبروں مجاوروں کے چکروں میں پھنس کے اور پلیتوں کے چکر میں پھنس کے سینکڑوں جن اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں وہ اس چکر سے کبھی نہیں بچتا ہے اور اس میں بہت سارے ہمارے احباب ملوث بھی ہیں ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو غرض کی اکثر جگہوں پہ یہ لوگ موجود ہیں اور ان کی دکانداریاں ہمارے پاس ایک صاحب نے کیسٹ بھر کے بھیجا ہے اللہ جزائے خیر دے کہاں سے مجمع سے کیسٹ بھر کے بھیجا ہے کہ جناب ہمارے یہاں میرے شہر میں تو باقاعدہ لائن لگتی ہے کارڈ بٹتے ہیں آپ ڈیٹ لینے کے جائے اس تعویذ لینے کے لیے جائیں تو جناب علی آپ کو صبح جائیں تو شام شام کا کارڈ ملتا ہے کہ آپ شام کو ملاقات کریں غرض کی اگر چھینک بھی آتی ہے کسی کو تو وہ بجائے ڈاکٹر کے پاس جانے کے یا کسی میڈیسن سے دوا لینے کے وہ کسی گنڈے تعویذ پلیتے والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھینک آ رہی ہے مجھے کوئی تعویذ دے دو کسی کو بخار آیا تو اس کی دوا لینے کے بجائے وہ جھاڑ پھونک کیا کہتے ہیں پلیتے جل کسی کو غرض کی مختلف یعنی انداز اور طریقے سے یہ امت اس میں پھنسی ہوئی ہے ظاہر ہے کہ اس کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں جیسا کہ برادرم نے بتلایا کہ آج ہم ہر طرف سے بہت ساری مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں لا علمی اور جہالت یہ سب سے بڑی مصیبت ہماری بنی ہوئی ہے سب سے بڑی مصیبت دولت اور دیگر اور تمام سب چیزوں سے سب سے بڑی مصیبت اس ہمارے قوم کی یعنی ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بالخصوص رہنے والے جو بر صغیر ہندو پاک کے اندر لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی مصیبت جہالت اور نادانی یعنی آپ کوئی دین اسلام کی بات کریں آپ قرآن و سنت کی بات کریں اللہ کے قسم آپ کے سامنے یہ کہیں گے جی ہم تو باپ داداؤں سے یہ کرتے چلے آئیں سنتے چلے آئیں اور یہ مولوی یہ پیر یہ مجاور اپنی جیبیں اس طرح سے انہیں بےقوف بنا بنا کر کے تعویذیں گنڈے پلیتیں کر کر کے انہیں اس طرح سے بےقوب بنایا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ اور حقیقت بھی ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اگر ہم اس کو برا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو جو ہم نے یہ بتلایا کہ جناب یہ شرک ہے تعویذ کرنا پلیتے کرنا گنڈے کرنا یہ الگ ٹاپک ہے میں اس کے اوپر کبھی بولوں گا میرا آج یہ موضوع نہیں ہے لیکن چونکہ اس موضوع سے منسلک ہے یہ چیز چونکہ میں اس کا ان شاء اللہ جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے یہی جناتوں کی حقیقت اور اس کا علاج کیا ہے جادوگری کیا چیز ہے جناتوں کی حقیقت کیا ہے یہ جن کون لوگ ہوتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اگر کسی چنانچہ میری یہ گفتگو جو ہوگی یہ مختلف درجات یعنی مختلف نکات کے اوپر ہوگی پہلی گفتگو میں یہ کروں گا کہ جناب علی یعنی پہلا جو پہلی جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہوگی کہ جناب جناتوں کی حقیقت کیا ہے بعض لوگ انکار کرتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہے امریکہ والوں کو امریکہ والوں کو تو کبھی جنات نہیں پکڑتا شیطان انہیں تو کبھی نہیں پکڑتا پروپگنڈا جتنا ہمارے ہندوستان پاکستان والوں کو جنات اور چڑیل اور بھوت اور شیطان تنگ کرتے ہیں کسی امریکن کو تو ہم نے سنا بھی نہیں ایسا لوگ کہتے ہیں موجودہ دور کے دہریے جو ہیں کہتے ہیں جی ان کو تو کبھی جنات نہیں پڑا یورپ والوں کو کبھی جنات شیطان نہیں پکڑتے تو میں یہ کہتا ہوں شیطانوں کو کبھی شیطان نہیں پکڑتے <laughs> بھائی شیطانوں کو شیطان کیا پکڑیں گے انہیں کیا تنگ کریں گے شیطان تو انہیں پکڑتے ہیں جو کہ جو ان کے دشمن ہوتے ہیں وہ تو ان کے دوست ہیں وہ خود شیطان ہیں تو انہیں کیا پکڑیں گے شیطان المہم تو سب سے پہلے میں قرآن اور سنت سے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز میں ان کی حقیقت اور اس کے بعد میں میں یہ بتلاؤں گا کہ یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ ان کا انسان سے کیا تعلق ہے کس طرح سے یہ انسانیت سے انسانوں سے ان کا کس طرح سے تعلق ہے اسی طرح سے کیا یہ جو شیطان ہیں یا انبیاء علیہ الصلاۃ السلام سے بھی ان کا کیا تعلق ہے انبیاء علیہ الصلاح السلام سے بھی یہ ٹکر لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اسی طرح سے دلوں کو خراب کرنے کے لیے ایمان اور عقیدے کو بگاڑنے کے لیے کون کون سے راستے ہیں شیطان کے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے لیکن چونکہ اس سے اس کا تعلق ہے اس لیے میں اس کی تفصیل تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کیونکہ مختصر وقت ہے میں ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دو تین پوائنٹ میں بتاؤں یہ یہ راستے ہیں اور اس طرح کا اشارہ کر دوں گا اسی طرح سے شیطان سے بچنے کے کیا تدابیر ہیں کس طرح سے آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں کس طرح سے آپ بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں وہ ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے سامنے میں رکھوں گا اصل میں یہ موضوع بیان کرنے کی ایک وجہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے اخوان اور احباب اور دوستوں کا یہ خاص طور سے ڈیمانڈ ہوا کہ جناب ہمیں اس کا علاج چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو جیسا کہ میں نے بتایا اگر ہم منع کریں کہ جناب علی یہ کرنا شرک ہے یہ کرنا شرک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پلیٹیں نہیں کرنا چاہیے جادو یہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اس کا بدل بتائیں یعنی اس کا کیا یعنی اس کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز جو جائز ہے حلال ہے وہ ہمیں بتلائیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے چانچے یہ یہ لمبی لمبی لمبے لمبے چگے یہ بوٹھے یہ گھروں میں مکے مدینے کی اور برداد اور اجمیر اور کلیئر کی تصویریں اور یہ جناب علی موٹی موٹی اگر بتیاں اور یہ مورچھل اور یہ یعنی وہ تمام گندگیاں جس کو کہہ لیں آپ گندگی کہہ لیں ان سب چیزوں کو یہ رکھ کر کے لوگوں کو مروض کیا جاتا ہے اور ایسے ایسے موٹے موٹے مستان بیٹھے رہتے ہیں اور نظریں چڑھاتے ہیں ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہتے یہ جلال آیا ہے بابا گجیڑی ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ بھنگ پی پی کے ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اب وہ جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہے ہاں یہ کر کے تو آ رہا ہے تیرے گھر میں آج یہ پکا تو بےچارے کو وہیں پہ سمجھیے ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پائے کے ولی اللہ ہیں پہنچیلے بزرگ ہیں کہ نظر کرم اڑتی ہے تو چناطے علی فاطف و فاجر بھی چینج ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو شاید بتایا ہو بلہ مطلب بات تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن موضوع اور وقت کم ہے لیکن میں آپ کو بتاتا اور یہ زندہ کہانی ہے یہ حج کے موقع پر میں احرام پہنے لیے ابھی اسی سال کی بات ہے طواف افادہ کر کے میں باہر کھڑے اپنے ساتھیوں کا میں انتظار کر رہا تھا ہمارے ساتھ کچھ نو مسلم لوگ تھے بیچارے جن کو حج کرانے کے لیے ہم لے گئے تھے اتنے میں میں نکل ہی رہا تھا جب تک ایک بڑا ہی خوبصورت اللہ کی قسم بہت ہی خوبصورت ہینڈسم اللہ داڑھی اور نوجوان بالکل بالکل نوجوان لڑکا چند تین چار آدمیوں کو لے کر کے کچھ باتیں کر رہا تھا اور میں انہیں کھڑا تھا اپنا احرام ارام پہنے میں نے اب جانتے ہیں حج کے بعد جب احرام نہ کھولے آدمی تو کن حالتوں میں ہوتا ہے بالکل ویسے ہی اڑے ہوئے بال ایک دم عجیب و غریب تو میں اتفاق سے ایک بات اس کی میرے کان میں پڑ گئی اور وہ ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے یہاں جو بزرگ ہیں وہ بس ان کی نظر اٹھتی ہے اور بے نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتا ہے اور جناب علی چور جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے شرابی اپنے جام توڑ دیتا ہے اس طرح کی تین چار آدمی بات ہو رہی تھی میں کان لگا کے کھڑا ہو گیا سننے لگا میں سنوں وہ خوب تعریفیں وہ بابا کی کر رہا تھا کہ ہم بہت ڈاکو تھے میں بہت ہی بدکار تھا جناکار تھا اور بہت ہی بے حیا تھا میں شرابیں پیتا تھا یہ کرتا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا میرا نام مسلمانوں کا تھا لیکن اس طرح سے چنانچہ میں داڑھی بھی مڈاتا تھا اور اس طرح سے مطلب وہ بات وہ کر رہا تھا لیکن بابا کے پاس گیا ہمارے جو مرشید ہیں انہوں نے نظر کرم کی اور میں سب کچھ سدھر گیا اور یہ بہت سارے بلاؤں کو مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اور یعنی خوب میں سنتے سنتے سنتے سنتے میں ایک دم یعنی بھر گیا یعنی سمجھئے پک گیا جب میں پک گیا تو میں نے اس کو ایسے ہی کندھے پہ اس کو پیچھے کھڑا تھا نا میں نے اس کو کندھے پہ ہاتھ رکھا تو مڑ کے دیکھا میں نے اور بالکل باب عبد العزیز کے دروازے کے سامنے بالکل وہیں پہ ایسے ہی میں نے میں نے کہا السلام علیکم بولے والے السلام اور اس کے ساتھ دو تین درمنڈے کھڑے تھے اس کے ساتھ دو تین درمنڈے تھے وہی ایک داڑھی والا تھا میں نے کہا السلام علیکم انہوں نے کہا وعلیکم السلام میں نے کہا جناب ابھی آپ کی میں باتیں سن رہا تھا اور بڑی اچھی گفتگو تھی میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ مرشد آپ کے اور وہ پیر اتنے بڑے پہنچیلے ہیں اتنے بڑے بابا ہیں کہ صرف نظر اٹھاتی ہے اٹھتی ہے اور دیکھتے ہیں تو کایا پلٹ جاتی ہے شرابی جام توڑ دیتا ہے چور جو چوری کے بعد آ جاتا ہے اور فاسق و فاجر لوگ صحیح ہو جاتے ہیں نما تو بھائی اور دیگر مصیبتیں اور بلائیں وہ دور کرتے ہیں میرے بھائی انہیں کشمیر اور ہندوستان کے بارڈر پہ کیوں نہیں بھیج دیتے یہ فوجی جو بےچارے یہ ہندو فوجی جو ہیں ہندوستانی یہ جو بےچارے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں یہ اندھے کیوں نہیں کر دیتے ان کو ان کو اندھے کر دو ارے یار اتنی مصیبتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اتنی بلائیں اتنی بلائیں کہ چاروں طرف کشمیر کشمیر جل رہا کشمیر جل رہا کشمیر جل رہا انہیں باباؤں کو بھیج دو بارڈروں پہ اور شروع کریں ایک کنارے سے عمل اور سارے فوجی اندھے ہو جائیں ساری گولیاں مس ہو جائیں سارے ٹینک اور سارے ہوائی جہاز اور سب کچھ ختم ہو جائیں ان کے اندر کیوں نہیں تعویذیں پھیلاتے ان کے اوپر کیوں نہیں نظریں ان کے اوپر جلالی نظر کہہ دو کر دیں یا ہمارے یہاں وزیر اعظم نرسمہ راؤ تھا وہ خبیز خنزیر کی اولاد وہ اس نے بابری مسجد توڑوا دی کتے نے تو اس کے اوپر کیوں نہیں بد دعا کر دیتے کہ اس نے بابری مسجد توڑ دی وہ چڈی اور جنیوں پہن کر کے مارکیٹ میں گھومے اس کو لوگ جوتے مارے ایسا کیوں نہیں کر دیتے یہ میں نے بالکل میں نے ہوئی دربار اور چونکہ طبیعت میری ناداز بھی تھی آواز بھی میری ایک دم اکھڑی ہوئی تھی اور مجھے غصہ لگا تو وہ کہہ رہا جناب وہ جو دوسرے دو تین تھے منڈے ایک دم کلین شیو انہوں نے کہا کہا جناب آپ تمیز سے بات کریں میں نے کہا میں تمیز سے بات کر رہا ہوں بھائی بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں ورنہ ہمیں اتنے ادب سے نہیں بات کرنا چاہیے میں بہت ادب سے حرم میں کھڑکے میں بات کر رہا ہوں اس دروازے کے اوپر یہ توحید کا حرم ہے یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو مٹایا اور تم اسی دروازے پہ کھڑ کر کے گمراہ کر رہے ہو اور لوگوں کو اللہ کا در چھڑوا کر کے اور ان کفرستانوں کے لوگوں کو اور کافروں اور مشرقوں کی طرف دعوت دے رہے ہو جو قبروں کے مجاور بنے ہوئے شیطان ہو تم لوگ میں بھڑکا ایک دم اور آواز میری اکھڑی ہوئی تھی انہوں نے کہا جناب آپ اس طرح کی بات ہے میں نے جب تک دو تین آدمی اور آ گئے اور میں دیکھتے اس کی نظر میری اس کے بلے پہ پڑی تو وہاں یا رسول اللہ المدت اور اس کا گنبد خزرہ کا لیبل لگایا ہوا تھا لوہے کی پیتل کا بنا کر کے یہاں لگایا میں سمجھ گیا یہ تو کوئی ہری پٹی والا ہے یہ چنانچہ وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا آپ اولیاء اللہ کی شان نہیں جانتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں میں نے کہا گستاخ تم اولیاء اللہ کون ہے تمہیں کیا پتا ایسے ایسے لوگ اولیاء اللہ ہیں یہ یہ ان لوگوں کو تم نے اولیاء اللہ سمجھا بولے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اللہ میں نے کہا خاموش مجھے تو سنا رہا ہے اس لباس میں ہوں تو یہ سمجھ رہا کوئی للو پنچو ہے کیا ہاں؟ احرام پہنا تو اس کا مطلب نہیں للو پنچو سمجھ اچھا آپ ادھر آئیں ذرا آپ چلیں نہیں میں نے جاؤں گا میں نے کہا آپ چلیں میرے ساتھ تھوڑی دیر میں ذرا آپ سے کچھ بولے میں لندن سے آیا ہوں میں نے کہا تو لندن سے آنے کی مجھے دھمکی نہ دے تو آسمان سے اترا ہو تو آسمان سے اتر کے اگر مجھے شرک کی دعوت دے شرک کی طرف دعوت دے تو میں تجھے جوتے ماروں نکل یہاں سے چلو یہاں سے میرے ساتھ آؤ تو کہہ رہا نہیں میں جاؤں جب تک دو تین جو ہے اس کے ساتھ لگے بولے نہیں نہیں آپ چھوڑیں ان کو میں نے کہا نہیں بھائی ہم کہیں پولیس ولیس کے پاس نہیں لے جائیں گے آپ میں سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں بس ایک سیکنڈ لیکن وہ لوگ کہنے لگے میں نے کہا آپ لوگ بھائی ٹھہرو یہیں پہ مریض جو تھے بولے نہیں نہیں ہم حضرت کے ساتھی رہیں گے بولے میں نے نو سو مسل... غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے اور ہم لندن میں یہ کام کرتے ہیں میں نے کہا اپنی جیسا بنایا ہوگا خبر پجاری خبر پرست آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکنے والی بات تو کر رہے اور کیا کر رہے ہو ان کو صحیح مسلمان تم نے کہا بنا لے گیا اللہ کی قسم وہ تھر تھر تھر تھر رہا تھا اور میں اس کو سائڈ میں لے گیا وہ دونوں اس کے چمچ جو تھے وہ چمٹے لگے ہوئے تھے میں نے کہا اللہ سے ڈرو یہ حرم ہے یہ توحید کا شہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ابراہیم اور اسماعیل اور اور جو ہے مریم کی بھی تصویروں کو پیروں سے کچلا تھا ہاں؟ اور یہاں سے اس کو پاک کیا تھا اور تم حرم کے دروازے پہ کھڑ کر کے اور تم شرک کی دعوت دیتے ہو ہاں؟ ہم جو کہہ رہے تم ہمارے اوپر غصہ کیوں ہو گئے جاؤ کہہ دو نا جلالی نگر دے بھارت ختم ہو جائے تمہارے جیسے لوگ اگر دنیا کے اندر رہے تو پھر تو مسلمانوں کا بیڑا ہی پار ہے بھائی ضرورت کیا ہے اسلام کی ضرورت ہے آپ جیسے بابا لوگ زندہ لیکن یہ جو عالم اسلام پر مسلمان پت رہا ہے اس کا علاج کیا غرض کی وہ اتنا مبروس ہوا بولے میں آپ سے کیا بات کروں آپ سے بحث کروں آپ ہمارے گھر پہ آئے تھے تو ہم بتاتے ہم نے کہا کہاں ہے آپ کا گھر بولے ہم نہیں بتائیں گے وہ چلا گیا اس کو دونوں مرید اس کو لے کے چلے گئے المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے بھونس جماتے اس طرح سے امت کو گمراہ کرتے وہ شیطان تھا شیطان آخر کار وہ اس کو بولا کہ میں نے تجھے کہا تھا حرم کے دروازے پہ مت کھڑو باہر باہر کھڑا چنا جو اس کو لے کر کے پھر وہ جماعت منتشر ہو گئی وہاں المہم اس طرح سے لوگ اپنی پیری کا مجاوری کا مرشدی کا تقوی کی پرہیزگاری کا اور جناب وہ لباسوں کا اور اپنی چوٹیوں کا اپنے اتنے موٹے موٹے مالاؤں اور تصویروں کا انگوٹھیوں کا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ یار بہت ہیں بہت ہیں اور کچھ سادی وردی کے اندر بھی بیٹھے ہیں کچھ سادی وردی سب ایسے نہیں ہوتے کچھ سادی وردی کے اندر بھی بیٹھ کے لوگوں کو لوٹتے ہیں اپنے آپ کو حکیم الامت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں قرآن کو بیچ بیچ کے کھاتے ہیں قرآن کو بیچ بیچ کے کھاتے ہیں آپ کہو گے یہ دیکھو میرے پاس میں کیوں یہ موضوع بیان کر رہا ہوں اس کی بھی ایک وجہ یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں امال قرآنی ایک کتاب ہے امال قرآنی ایک کتاب ہے یہ کتاب جو ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے یہ کتاب یہ میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں اس میں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور وہ اور ہمارے قرآن بہتا موجود ہے یہ اس کی اس کی سر ورق کی یہ تصویر ہے یہ فوٹو کاپی ہے اور قرآن چھپا ہوا اوپر لکھا ہوا امال قرآن حضرت مولانا اشرف علی تانوی جسیم بگ ڈبو اردو بازار جامع مسجد دلی اس کے اندر سفا ایک سو چونتیس کے اوپر یہ مجھے صاحب نے جدے میں دیا انہوں نے یہ دیا ہے مجھے کہ سفا ایک سو چونتیس حصہ دوم کے اوپر لکھتے ہیں کثرت حید سے حفاظت کثرت حید سے کثرت حید سمجھتے ہیں ہے جو عورتوں کو منتھلی آتا ہے یہ میں اس لیے کھول کے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ شکوے کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہیں سخت الفاظ بول دیتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق زیادہ تر ہم جو گفتگو کرتے ہیں یا ہمارے جو مخاطبین اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ ذرا بالکل ہی یعنی سیدھے سادے الفاظ میں بیچاروں کو تین بتائیں کیونکہ یہ بیچارے ایک تو جہالت کی وجہ سے کمفرٹ لکھے لوگ ہوتے ہیں انہیں ہارڈ ہارڈ ورڈ ان کو سمجھ نہیں آتا مولویوں کی وہ تقریر نہ جس میں قوف عین غین جو ہوتا ہے وہ بیچارے سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے میں یہ عام گفتگو آپ سے کر رہا ہوں میرے مخاطبین عام لوگ بھی ہیں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں ہمارے بچے بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں ہمارے جو ہے بزرگ بھی ہیں اس لیے عام لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے اس لیے میں بڑے ہی تو کثرت حید یعنی زیادہ بلڈ منتھلی جس عورت کو آتا ہو تنگ ہو اس کا علاج حکیم الامت سما رہے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی کہہ رہے ہیں کثرت حید سے حفاظت وما محمد اللہ رسول رسول قد خلط من قبل ماتا او قلب تم ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول پاک ہیں خدا تو نہیں آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد یا اسلام سے ایسے پھر جاؤ گے یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا اب کہہ رہے ہیں خاصیت یعنی اس اس, اس آیت کریمہ کی خاصیت کیا ہے یہ آیت کریمہ کی خصوصیت کیا ہے یعنی اس خاصیت کیا دیکھیں قرآن کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کا خون جاری ہو جائے تو اس آیت کو تین پرچوں کے اوپر لکھے ایک پرچہ اس کے اگلے دامن میں باندھ دے اگلا دامن دامن کس کو کہتے ہیں دامن یہ نیچے کا جو کپڑا ہوتا ہے نا شلوار قمیض کا قمیض کا اب اگر اس نے جمپر پہنے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ گھٹنے کے پاس اس کا دامن ہوگا اگلا دامن وہی ہوگا اور اگر اس نے بلاؤز پہنے ہوں گے تو اگلا دامن تو یہی آئے گا سمجھ رہے اس کے اگلے دامن پہ باندھ دے اچھا دوسرا پرچا اچھا دامن میں باندھ دے اور ایک پچھلے دامن میں باندھ دے ایک آگے باندھ دے دامن میں اور ایک پیچھے دامن میں باندھ دے دیکھیں قرآن کا استعمال دیکھیں حضرت یہ حکیم الامت کی پڑیا ہے یہ نسخہ حکیمیاں ہے یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بتا برا نہ مانیے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں برا ماننے کی ضرورت نہ میں کسی کے اوپر تانا تشریح کر رہا ہوں سمجھنے کی بات ہے ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہ ہم نے کہا حکیم الامت رہیں گے ہر چیز میں زہر ہے رہنمائی نبی تو غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مانتا ہے حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مانتا ہے رہبر و رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون قائد و رہبر مانتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے خلاص ان کی کتابوں سنت وہ بزرگان دین سمجھ کے لکھ کے چلے گئے اب یہ نئے مجدد اس زمانے کے مجدد لوگ ہیں جو اس دور میں نبوت اور رسالت کے جو ہے پیکر بن کر کے لوگوں کو دا حکامت کی بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ لکھتے ہیں ایک آگے باندھ لے ایک پیچھے باندھ لے دامن میں اور تیسرا باقی بچا تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں غور کرنے کی بات ہے آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں حکیم المت مولانا اشرف علی خانوی دیوبند کے یہ بہت بڑے پائے کے ان کی ترجمے قرآن جانے کتنی کتابیں ہیں اللہ کی بنا لکھتے ہیں کہ ایک تو آگے باندھ دے دوسرے پچھلے دامن میں اور ایک زیر ناف باندھ لے نوز کہاں باندھ لے زیر ناف ہمارے ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا سوال نہیں کیا بلکہ کیسٹ بھر کے بھیجا کہا جناب آپ نے درود و سلام والی کیسٹ میں کتا کہا ہے اب جاہل لوگ یہ کہتے ہیں جی کتا ہم کو کہہ رہے ہیں میلاد پڑھنے والوں کو ہے نا آپ نے اصل میں کس کو کتا کہا اور جاہل لوگ بیچارے کسی اور کو کتا سمجھتے ہیں میں نے نہیں کہا کتا انہوں نے خود اپنے آپ کو کتا کہا ہے میں نے تو صرف سگ کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا نا سگ لفظ سگ اس کے اوپر جو سگانے مدینہ سگے مدینہ کتا جو پڑا جو سگ مانے کتا ہوتا نا تو اس کتے کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا میں نے وہ پردہ ادھر پھاڑ دیا میں نے کہا دیکھ یار اس کے پیچھے یہ سگ کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھ یہ دیکھ تو اب بل بلا گئے بل بلا گئے جی ربانی صاحب کتا کہ میں نے میں نے نہیں کتا کہا بھائی میں کسی کو کتا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ کتا لکھے وہ خود اپنے آپ کو کتا بن رہے ہیں تو ہمیں کہنے میں کیا مذائقہ یہ بتاؤ اگر ہم کہیں یہ مدینے پاک کے کتے یا غوث پاک کے کتے ادھر آ تو کون سی بری بات ہے بھائی ابھی خود خود کرو تو ہم نہیں کہہ رہے تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں زیر ناف زیر مانے نیچے اور ناف تو سمجھتے ہیں آپ ناف ناف کے نیچے یعنی جہاں گندگی کے بال ہوتے ہیں جہاں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناپ کے نیچے کے بال جو ہے صاف کیا کرو ہفتے میں دو ہفتے میں تین چالیس دن کے اندر اندر وہی زیر ناپ اب وہ مقام تو نہیں بتا سکتے جہاں سے خون نکلتا ہے وہ مقام تو زیر ناپ تو پورا ہی ہے ہے کہ نہیں کیونکہ حکیم حکیم کی پوریا ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ امال قرآن میرے عزیز میرے بھائی یہ ایک چاول ہے ڈیک کا یہ دیکھ کا ایک چاول ہے اس طرح کی تو میں سینکڑوں مثالیں لا سکتا ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں یہ حضرت کی جماعت کے لیڈر ہیں یا رہنما تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم تو یہی کہیں گے اور ایسے ان کے شر اور فساد لکھی ہوئی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے سے بچائے غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی پڑیے لوگوں کے اندر تقسیم کیے جاتے ہیں اب لوگ بیچارے ہمارے کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو اس کا علاج تو پتہ نہیں ہے یہ جن ہے یہ بھوت ہے یہ پریت ہے یہ کیا ہے یہ مصیبتوں میں ہم پتے ہوئے ہیں آخرکار اس کا علاج کیا ہے ہے تو ایک سبب تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے وہ علاج بتاؤں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے علاج کیا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری گفتگو یہ تین چار پوائنٹ کے اوپر ہوگی سب سے پہلے چونکہ یہ جناتوں وغیرہ کا بھی اثر ہوتا ہے یہ تمام سب چیزیں پیٹ میں درد ہو تو آدمی ہے کہ جھاڑ پھونک رہے بھائی پیٹ میں درد ہو تو ذرا تھا آپ وہاں سے بھی دوائیں بھی لے لیں اب یہ نہیں کہ اسی کے اوپر آپ کو کینسر کی بیماری ہوگی تو پھر آپ کی جی پڑیا کھائیں پڑیا لکھ کے باندھیں تعویذ تو اسی طرح سے آپ کہیں سفر کریں تو ہمارے یہاں امام دامن بھی بانٹتی ہیں ہماری مائیں بہنیں ہمارے یہاں جب چلتے ہیں کوئی بھائی لوگ یہاں بہت سارے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام دامن باندھ لو اس میں کچھ پیسے ہوتے ہیں امام دامن امام حسین کہتے ہیں امام حسین کی ضمانت میں تم جا رہے ہو یا امام علی کی ضمانت میں جا رہے ہو یعنی تم ان کے ان کی نگرانی اور نگہداشت میں تم یہ سفر کر رہے ہو اور پھر جب وہاں پہنچنا تو اس کو کھول کے ان کے نام کی نیاز دلا کے فاتحہ برحان روحوں کو بخش دینا خلاص یہ ہوتا ہے امام جامن اور لوگوں نے تو اپنے تو اپنے رہے راؤ اور بی جے پی کا لیڈر کون تھا وہ اٹل بہاری واجپئی اس کے اوپر بھی امام جامن <laughs> باندھتے ہیں ہمارے یہاں کی نقاب کو بچاری ہم نے دکھایا تھا وہ فوٹو کہ امام جامن باندھ رہی ہیں تم سلامت رہو ہزار برس اس طرح مسلمانوں کو جوتے مارتے رہو یہی یہی بتلا رہی ہیں تم سماج تو اور پھر یہ ہمارے درگاہوں کے مجاور بیچارے قبروں کے اوپر جب لیڈر جاتے ہیں تو ان کو دستار بندی پیش کی جاتی ہے تلوار پیش کی جاتی ہے کانفرنس کی اللہ کی رب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دلی کے اندر بچوں کا گھر ہے ایک دریا گنج میں دریا گنج میں بچوں کا گھر ہے میں اس وقت پڑھ رہا تھا اور راجو گاندھی جنرل تھا دمر گیا خرید تو اب وہ جب گیا وہاں پہ وہ گیا وہاں پہ تو باقاعدے ایما لوگوں نے اس کے اوپر پگڑی باندھی اور تلوار دیا اس کو تلوار پیش کیا مسلمانوں کو کاٹنے میں کام آئیں گی یہ تلواریں ہیں یہ ہتھیار ہے نا اپنا ہتھیار خود تو استعمال نہیں کرتے چوڑیاں پہن لی ہیں انہوں نے ہم غیر قوموں کو دے رہے ہیں کہ لو تم سنبھالو یہ تمہاری یہ تمہاری چیز ہے ہمارے ہم دلیل ہیں رسما ہے جی رہیں گے ہم سکتے رہیں گے ہم سب کچھ کرتے رہیں گے تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے یہ تمام سب چیزیں سونپ دی غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہے ہمارے ہاں ان سب کفر کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اکھنڈتا اور بھارت کی ایکتا کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹے نہیں اکھنڈتا ہو اس کے اندر ایک آئے اور یہ ہو وہ ہو اور اس طرح سے جو ہے ہوتا ہے غرض میرے عزیز میرے دوست یہ اخباب ہیں ان اسباب کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اندھیرے میں بھٹکتے بھٹ بھٹکے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بھولی بھالی امتوں کو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چمٹماتی ہوئی روشنی دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین اسلام سے لے کے عقیدہ سے لے کے عمل اور اخلاق اور چھوٹی سے چھوٹی باتیں بتلائی ہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں ان شیطانوں اور ان بھوتوں سے بچنے کا بھی کوئی راستہ بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے اللہ کی قسم بتلائے ہیں اور بہت ہی مدلل طریقے سے اللہ نے بھی بتلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ شیتانوں سے اس طرح بچ سکتے ہو شیتان تمہیں چھو بھی نہیں سکتا شیتان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا شیتان تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا ان سے بچ سکتے ہو اور اگر کبھی بائی چانس دشمن ہے کبھی کوئی دھکا لگا دیا تو اس کے بچنے کی یہ ترکیب ہے اللہ کے نبی نے بتلائی ہے لیکن اصل میں یہ ہے نا کہ تعویذ پہن لینا پلیتے پہن لینا آسان ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چونکہ وہ عمل کرنا پڑے گا اس کے اوپر جو ہے عملی ثبوت دینا پڑے گا لوگوں کو سب کچھ کیا کہتے ہیں محنت کرنا پڑے گی اس لیے دور بھاگتے ہیں اور نہ یہ مجاور اور نہ یہ پیر نہ یہ شیخ الحدیث اور نہ ہی یہ محدث کرام جو تعویذیں بنڈل بنڈل کے بیچتے ہیں ان اس امت کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ کرو یہ کرو تم اپنا عقیدہ درست کرو نہیں بتاتے جی میں بھر رہی ہیں یہ سوا روپے کی تعویذ ہے یہ سوا ہزار کی تعویذ ہے یہ سوا سو کی تعویذ ہے یہ پانچ سو کی تعویذ ہے اس طرح تمہارے گھر میں اتنے جنات اتنے یہی سب بتایا جاتا ہے غلط کہنے کا مطلب ہے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے اور جہاں تک میری آواز جائے پہنچے ان لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں کھول کر کے رکھوں کہ سب سے پہلے دشمن کی حقیقت سمجھوں شیطان ہی تو دشمن ہے نا ان شیطان انسان عدو مبین سب سے پہلے دشمن کی حقیقت سمجھو پھر دشمن کن کن راستوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کو سمجھو کیا اس نے انبیاء کے اوپر بھی حملے کیے اسے بھی سمجھو کیا اس کا دلوں کے برباد کرنے کے کون کون سے راستے ہیں اس کو بھی سمجھو پھر اس دشمن سے دشمن سے بچنے کے کیا کیا طریقے ہیں وہ بھی سمجھو اور جو دشمن کی رنجش اور اس کی بندش میں آ چکا ہے دشمن کے جھمیلے میں پہنچ چکا ہے اس شیطان کے اس کا علاج کیسے ہو وہ کیسے بچ سکتا ہے یہ تمام سب چیزیں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ, یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آئیے سب سے پہلے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں بعض ہمارے بھائی لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو علاج ہوگا دشمن کا جنات کا یہ سوچتے ہیں کہ یہ علاج صرف وہی کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے جو کسی خبر کا مجاور ہو یا کسی چلے کے اوپر بیٹھا ہو تازیے پہ سجدہ کرتا ہو یا نظر و نیاد یہ تمام سب چیزیں جو خرافات کرتے ہیں یہی لوگ کر سکتے ہیں وہ ان کا یہ سوال ہوتا ہے کیا اچھا، ہم بھی یہ علاج کر سکتے ہیں بے شک آپ بھی یہ علاج کر سکتے ہیں ہر مسلمان یہ علاج کر سکتا ہے شرط کیا ہے اس کے کچھ صفات ہیں علاج کرنے والے کے لیے کچھ صفات ہیں کچھ اس کے گن ہیں وہ سمجھ لیں اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں بے شک آپ بھی اس طرح سے علاج کریں اپنا علاج کریں اپنے گھر والوں کا علاج کریں وہ سروت ہیں ان سروت کے اوپر آپ مکمل طور پر اتر جائیں یقیناً آپ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ شبہات اس طرح کے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ جناب علی قرآن کریم میں ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں آپ پڑھ کے بتاؤ گے یا یہ آیت یہ آیت ایسا تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا ہے کہ جی یہ آیت پڑھو تو یہ ہوگا یہ آیت کریمہ پڑھو تو یہ ہوگا تو کیسے آپ کیا کریں گے تو اصل میں یہ ہے کہ ہم ہم, ہم ہمارا جواب یہ ہے کہ جناب ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کو شفا قرار دیا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے حدیث کہ اللہ کے نبی نے یہ پڑھا وہ تو ایلن و سہلن سراخوں پہ جہاں نہ ملے وہاں قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارہ کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور اس میں شفا ہے اس میں کیا ہے شفا ہے مومنوں کے لیے مومنوں کے لیے شفا ہے اور اس میں رحمت ہے اور ظالموں کے لیے اس میں کیا ہے خسارہ اور نقصان ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ شفا جو ہے جہاں پر آدمی کی روحانیت کو یہ قرآن شفا دیتا ہے شرک اور خرافات کی گندگیاں اور پلیز ان دلوں سے نکالتا ہے یہ قرآن اور اسے صحیح فکر اور اللہ اللہ شریف کی معرفت یہ قرآن دیتا ہے وہیں جسمانی طور پر جو آفات جو بلیات جو آحات جو پریشانیوں میں یہ اللہ کے بندے ملوث ہوں گے ان کے لیے بھی اس میں شفا ہے مانوی طور پر بھی اور یعنی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر دونوں طور پر یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے اسی طرح سے عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو علاج کر رہی تھی جو علاج معالجہ کرتی تھی تو یعنی وہ جھاڑ پھونک کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالی جی ہے کتاب اللہ اے بندی خدا اے بادی خدا اللہ کے قرآن سے علاج کرو اس سے علاج کرو اللہ کے کتاب یعنی قرآن کریم سے علاج کرو تو اس آیت کریمہ اس حدیث سے صاف واضح ہو گیا کہ پورے قرآن سے بھی ہم علاج کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے اس کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے اسی طرح سے اسی طرح سے بخاری شریف کی وہ روایت جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچھو کے ڈنگ جس کو لگے تھے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے علاج کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے اندر یہ اس سے جھاڑ پھونک کیا جاتا تو میں بتا اللہ کے نبی دل میں آیا میں نے پڑھ کے پھونک دیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی اس میں بھی اس میں بھی واضح طور پر یہ بات ملتی ہے کہ صحابی نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ یہ سوچو کہ اللہ کے نبی نے کون کون سی آیتیں پڑھی بلکہ ان کے ذہن میں بات آئی آئی کہ قرآن سے علاج ہوتا ہے اس لیے انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا خلاص اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی اسی طرح سے جس طرح سے قرآن سے علاج کرنا جائز ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اس سے بھی علاج کرنا جائز ہے اسی طرح سے اللہ کے جو اسما ہیں اللہ کے نام جو ہیں ننانوے اور جو بھی کم ہوئے زیادہ کم ہوں اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول انا کلنا نر کا پھر جاہلیہ اللہ کے نبی ہم جاہلیت کے زمانے میں کفر کے زمانے میں جو ہے ہم جھاڑ پھونک کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربو علیہ رخاخ رکی اے لوگوں اپنے جھاڑ پھونک کی جو دعائیں تھیں اس کو ہمارے اوپر پیش کرو یعنی بتاؤ کیسے کیسے پڑھتے تھے اللہ بات ابھی رکیا معلوم تک شرکن اگر اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس سے دعائیں کر سکتے ہیں تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک تک جائز ہو جھاڑ پھونک قرآن کریم سے اللہ کے نام سے اس کے صفات سے اسی طرح سے ان دعاؤں کے ذریعے سے جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو اور عربی میں ہو اسے جائز ہے دعا کرنا تو یہ شریعت کا معیار ہے یہ شریعت کا ترازو ہے اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص کوئی علاج کرتا ہے تو یہ سراسر شرک اور سراسر یہ بدعات اور خرافات کے اندر یہ چیز آئے گی غلط کہنے کا مطلب یہ ہے آئیے اس سے پہلے کہ میں کیا کہتے ہیں اس علاج میں داخل ہوں یہ بات آپ کو یعنی علاج نہیں بلکہ اس کی حقیقت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا یہ بھی ضروری ہیں چنانچہ اس سلسلے میں بہت سارے جن جو انسانوں کو پکڑتے ہیں تو جب ان کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں یعنی انہیں پکڑتے ہیں تو وہ جن انہیں حرام کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ شیطان کیا کرتے ہیں کہ حرام کام کرو چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ یعنی گالیاں بکتا ہے اور بے حرمتی کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے حرام ہی ہے نا نماز چھوڑنا حرام ہی ہے اسی طرح سے وہ جن اسے لوگوں سے کہتا ہے ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فلاں بابا کی درگاہ پہ چلو تو ہم چلے جائیں گے کہتا کہ نہیں کہتا ہے ہمارے ہاں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پر وہاں پر ایک آئی عورت اس کو وہاں پہ قبر کے پاس جھومتے ہیں وہاں جن آتے ہیں حاضر ہوتے ہیں تو وہ جب اس کے بال ہم ہم لوگ کیا کرتے تھے اگر بچی اس کے ناک کے پاس رکھتے تھے ایسے ہی کھڑے رہتے تھے تھوڑی دیر کے بعد اس کو اگر جن ہوتا تو وہ جھومنا شروع کرتی ہوں اور اس کے بعد میں جناب علی شروع پوری جیسے کہ پمپنگ سیٹ چالو ہو جاتی ہے وہ چالو ہو ہے اکثر عورتیں ہی آتی تھی نالائق ان سے پوچھو تو ان عجیب و غریب وہ بات بتاتی یہ فلانی جگہ سنجا کر دی یہ حید کا کپڑا فلانی جگہ پھینک دی یہ فلانا کام کر دی یعنی گندی باتیں گندی چیزیں تو ایک جن تھا وہ کہتا تھا میں یہاں نہیں چھوڑوں گا میں یہاں نہیں چھوڑوں گا میں غازی بابا کے یہاں جاؤں گا غازی بابا کیا غازی بابا جانتے ہیں غازی بابا نہیں جانتے بہرائچ شریف میں غازی میاں ہیں سترہ سال میں مرے تھے وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کو بالے میاں کہا جاتا ہے یعنی کنوارے ہی مر گیا وہ ہم وہاں جائیں گے وہاں دیونی کے وہ رکھے ہوئے ہیں بندے ہیں کان کی بالیاں دیونی کی رکھی ہوئی ہیں آپ تعجب کریں گے کہ سونے چاندی کی ہیں نہیں وہ اتنا بڑا پتھر کا چلہ ہے بھیا ہم نے تو دیکھا ہے کہتے ہیں یہ سل اسی وقت اٹھے گا چکیا چکی ہے چکی جیسے چکی نہیں ہوتی پیسنے کی اس کی دگنی چکی ہے وہ اتنی موٹی کہتے ہیں یہ گادی بابا کی خدمت کرتی دیونی تھی ہے یعنی وہاں رہتی تھی اور پھر جو ہے وہ مر گئی تو وہ کان میں پہنتی تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ چکی کوئی نہیں اٹھا پاتا ہے اگر کوئی یا غازی پیر کہہ کے اٹھائے تو وہ اٹھتا ہے دیکھیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ یعنی یہ شیطان اس سے شرک کام کروا رہا ہے اللہ کو پکارنے کے بجائے وہ جو ہے ان پیروں مردوں کو پکارے تو اٹھ جاتی اٹھ جاتی ہوگی بھائی تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جنات حرام کاموں کا حکم دیتے ہیں شیطان چل فلانے بابا کیا چل فلانے چلے کے کر تازیہ بنا یہ کر وہ کر نیاز دے اتنے اتنے بکرے دبا کر ہمارے فلانے بابا کے نام سے اتنے مرغے لا یہ کر وہ کر دنیا بھر کے حرام کاموں کا حکم دیتے ہیں تو یہ ضرورت ہے نا بھائی اس بات کی کہ ہم آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول کے رکھیں نہیں لوگ اسی طرح سے دشمنان اسلام جو ہیں چاہے وہ کرسچن ہوں یا غیر قوم کے لوگ ہوں وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں جن بھیجتے ہیں ان سے حرام کام کرواتے ہیں چنانچہ ان سے پوجے کرواتے ہیں مندروں میں بھی جاتا ہے پوجا کرتا پاٹ کرتا لوگ سمجھتے ہیں اس کے پہ جنات ہے اور اس طرح سے اسے غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی،, جی بس یہ تو جو ہے ہمارا دین ہمارا مذہب اختیار کر لیا یعنی کسی بہانے سے مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور چونکہ اس موضوع پر ہمارے مولانا حضرات زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں اور جو بولے کیسے جب اس میں خود وہ ننگے ہیں تو دوسروں کو ننگا کیسے کہیں گے زیادہ تر مولوی یہ سب کام کرتے ہیں یا زیادہ حافظ جی لوگ ہوتے ہیں ہے نا یہی کام کرتے ہیں دس دس دس دس پارے کی کر لیے پورا جو کوئی دھندا نہیں ملا تو بس دعا تعویذ کے دھندے آپ دیکھیں بامبے میں آپ کراچی میں کہیں بھی دیکھیں آپ جناب علی خوب دھندے چل رہے ہیں جناب علی اچھے سے اچھی وہ فقیر اس کی بیوی وہاں مر رہی ہے یہاں بامبے میں بیٹھ کے کراچی میں بیٹھ کے وہ دھندے چالو کیا ہوا خوب کمائیاں اس سے ہو رہی ہیں تو غرض آئیے سب سے پہلے ہم یہ جناتوں کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا یہ جنات ہیں بھی یا نہیں ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس قرآن کریم اور ایک حدیث آپ سمجھنے کے لیے کافی ہے اللہ بہاد اللہ شریف نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلق الجنا ول انسا اللہ ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناتوں کا وجود موجود ہے جناتوں کا وجود ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ سورہ سورہ احقاب آیت نمبر ونتیس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اور جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت کو جو آپ سے قرآن سن رہے تھے یعنی جناتوں کی جماعت آپ سے قرآن سن رہی تھی تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنات کے جنات جو ہے یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے اور حدیث بھی آ رہی ہے وہ میں بتاؤں گا اسی طرح سے قرآن کریم میں بے کئی جگہیں ہیں سورہ انعام کے اندر موجود ہے سورہ رحمان ہے سورہ جن ہے اسی طرح سے سورہ سورہ جن جو ان ان تمام صورتوں کے اندر موجود ہیں جنوں کے قصے جنوں کے واقعات تو یہ آئے کی دلیل ہے کہ جنوں کا وجود ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں وہ کداب ہیں ہمارا اللہ یہ کہتا ہے جن ہیں جناتوں کو پیدا کیا اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں حدیث سے دلیل لیں حدیث میں صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کن نما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے داتا ایک رات فقد نہ ہو تو ہم ہم نے آپ وسلم کو ایک رات گم پایا ہم آپ وسلم کے ساتھ تھے لیکن پھر ہم نے آپ وسلم کو گم پایا تو ہم نے آپ کو وادیوں میں گھاٹیوں میں پہاڑیوں میں مکے کی گلی گلی میں ڈوبا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کوئی ضرور تکلیف پہنچی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اغوا کر لیا گیا یا تو آپ کو قتل کر دیا گیا غرض کی وہ رات ہم نے بہت بری رات گزاری بڑی بری رات گزاری صبح جب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہیرا پہاڑی کی طرف سے چلے آ رہے ہیں اللہ حافظ آپ ہیرا پہاڑی کی طرف سے چلے آ رہے ہیں اور یہ بیچارے آشقان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو دیکھ کر کے جو جیتے تھے یہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہنے لگے فکل نہ یا رسول اللہ فقط نہ کا فطلب نہ کا فلم نجد کا بتنا بش بات اللہ کے نبی ہم نے آپ کو گم پایا اور ہم نے آپ کو ڈھونڈا تلاش کیا لیکن آپ کو ہم نہ پائے ہم نے یہ رات اس قوم کی طرح گزاری ہے جو سب مصیبت اور پریشانی میں گئے کر کے وہ رات وہ قوم گزارتی ہے بڑی بری رات گزاری ہے فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی دا جن اتانی اچھا چلے میں ترجمہ بتاتا ہوں مجھے ایک بات آ جاتی ہے ذہن میں وہ میں اشارہ کرنا چاہتا تھا بہرحال ابھی میں بتاتا ہوں فاطانی دائل جن تو میرے پاس جناتوں کا ایک گروپ آیا ایک آدمی آیا فضحب تو ماہو تو میں ان کے ساتھ گیا تو علیہم قرآن تو ہم انہیں قرآن پڑھ کے ہم نے انہیں سنایا آپ وہ آئے اور ہمیں کو بلا کے لے گئے تو ہم نے انہیں قرآن سنایا یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر آج کل ایک بات آئی ہے میں بیان کر کے نکل جاتا ہوں میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہوں کتنے بڑے سرجری صحابی صاحب یہ بتائیں یہ جو ہمارے جنہیں ہم ولی اللہ صوفیہ سمجھتے ہیں جنہیں ہم نے بزرگان دین کہا ہوا اور جن کے بارے ایک گو سے پاک رکھ لیں آپ چلے ہم منڈی پکڑ لیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو مثال میں لے لیتے ہیں کیا شیخ عبد القادر جیلانی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے افضل ہیں آپ بتائیں شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے ہمارے اس دور کے جو مشرقین ہیں خبر پرست بیچارے بیچارے بھی کہہ دو مسکین ہیں علم نہیں کیوں اگر علم ہو جائے تو یہ صحیح راستے پہ آ جائیں ان کے مولوی علم ہی نہیں دیتے یہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک پورے پوری کائنات کے اندر ان کا حکم چل رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے وہ بارہ برس کی کشتی بھی واپس لا رہے ہیں چنانچہ فوٹو دکھایا گیا فوٹو میں باپا پتا ہے غوث پاک کی تصویر دکھا کر کے کشتی ڈوب رہی ہے نیچے سے غوث پاک اٹھا کر کے اس کو باہر لا رہے ہیں یہ فوٹو دکھتے ہیں جناب مسلم ہندوستان میں پاکستان میں یہ دکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے یعنی حکمرانی چل رہی ہے فلانے کے شیروں پہ حکمرانی ہے دریاؤں پہ حکمرانی ہے جانوروں پہ حکمرانی جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے سب کچھ یہ بزرگ حضرت عبداللہ ابن غیب جانتے ہیں دلوں کی بات جانتے ہیں آج بھی پکارو یا تو بغداد سے ہندوستان پہنچ جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق جو نبی کا چہرہ دیکھے بغیر چین اور سکون ہے کہہ رہے اللہ کے نبی یہ رات ہم نے بڑی بری گزاری ہم نے تلاش کیا پائے ان بیچاروں کو علم غیب تو نہ ہوا جو نبی کے صحابہ تھے جو نبی کے دوست تھے انہیں تو کسی طرح سے نہ معلوم کے نبی یہ رات ہم نے بڑی بری گزاری ہم نے تلاش کیا پائے ان بیچاروں کو علم غیب تو نہ ہوا جو نبی کے صحابہ تھے جو نبی کے دوست تھے انہیں تو کسی طرح سے نہ معلوم ہوا کہ ہمارا نبی جس طرح ہمارا رسول بن کے آیا تھا اسی طرح سے ایک دوسری قوم جنات بھی ہے ان کا بھی آقا بن کے آیا تھا ان میں قرآن پڑھنے گیا ہے انہیں قرآن سنانے گیا ہے جس طرح سے انہیں انہیں ہمارے نبی ہیں اس طرح ان ان کے بھی بیچاروں کو تو نہ معلوم ہوا ان بیچاروں کو جو صحابی تھے انہیں تو نہ پتا چلا ان رکابیوں کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے صحابی نہ جانے رکابی پھٹ سے سمجھ جائے کہ جناب علی یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ولی اللہ فلاں ہے نہیں بات سمجھ میں آ رہی آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جناب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایسے ایسے واقعات ہیں جو ان کے ان عقیدوں کو باطل باطل کرتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے اللہ کی اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت کھلی ہوئی بات کہ چلے آگے بڑھتے ہیں چھوڑیں آپ یہ ایک نقطہ تھا جو میں بتانا چاہتا تھا دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کو نہیں پایا تلاش کیا صبح صبح اللہ کے نبی آئے تو پہنچ گئے اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا انہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے جن میں غیر تو انہیں بدرجے کے اولا ہونا چاہیے ہیں کیوں نبی کے زمانے میں رہ رہے ہیں جبریل آ رہے ہیں وہی اترتی تھی سب کچھ دیکھتے تھے نبی سب کچھ وہ خیر القرون خیر القرون دار زمانوں میں سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ تھے لیکن انہیں علم غیب نہ ہوا یہ یا چھوڑ دے اب آپ بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے معاف کیجیے گا ذرا تو انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے ان کے بزرگوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے اللہ خیر چھوڑیں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایسا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کا بنا تو آپ علیہ وسلم ہمیں لے کے گئے اور انہوں نے ان کے علامات جہاں بیٹھے تھے وہ لوگ ان کے نشانیاں وہ آگ جلائے ہوئے تھے اجالوں کے لیے وہ جلی ہوئی آگ کے کوئلے وغیرہ بھی نشانیاں بھی دکھائے آپ نے فرمایا میں یہیں تھا رات کو سوچا اللہ وسلم وہ سب اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا کہ میں یہیں رات کو تھا انہی لوگوں کے درمیان میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں نے سوال بھی کیا انہوں نے سوال کیا کیا کہنے لگے کھانے پینے کے بارے میں ہمارے ہمارے لیے کیا حکم ہے اللہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو بھی تعلیم فرما رہے ہیں کہ کھانے ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی رسما لکم کل عزم جو کہ رسم اللہ علیہ یا قوفی عیدی کم او فرما یا الحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناتوں ہماری امت کے جو لوگ ہیں انسان یعنی ہر ہڈی تمہاری خوراک ہر وہ ہڈی ہے ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو جب تم اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ گے تو وہ ہڈی گوشت سے بھر جائے گی تمہارے لیے یہ انعام ہے تمہارا یہ ہمارے اللہ علیہ وسلم دیکھیں وہ کل بارہ تن الفل دبا بکن آپ اور تمہارے جو چوپائے ہیں تمہارے جو جانور ہیں ان کا کھانا کیا ہے تمہارے یعنی, یعنی ان کے میگنیاں وغیرہ جو ہیں ان کی خوراک جو ہے وہ ہیں